ناس کے محل کے ایک کمرے میں یونس کے لیے زندگی ایک بے کیف اندھیرے اجالے کا تبادلہ بن کر رہ گئی تھی اور اندھیرے اجالے کے اس تبادلے کی اس کے لیے کوئی اہمیت نہ رہی تھی پورناس کے یہاں یہ اس کا تیسرا ہفتہ تھا اور اس دوران ملازموں کے علاوہ کسی سے اس کی ملاقات نہیں ہوئی تھی یونس کو یقین ہو چکا تھا کہ پورناس اب اس سے ملنے نہیں آئے گا اسے یہ بھی یقین ہو چکا تھا کہ پورناس اس کی اصل حقیقت جان چکا ہے چنانچہ اس نے حالات کو قبول کر کے پورناس کے محل سے بھاگنے کی تدابیر سوچنی شروع کر دی تھی لیکن یہاں سے بھاگنا تقریباً ناممکن تھا لیکن یونس کے لیے یہاں سے بھاگنا ضروری ہوتا جا رہا تھا رات کا آخری پہر تھا پورناس کے محل کا کونا کونا تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا محل میں صرف پہرے دار جاگ رہے تھے یا پھر یونس اس وقت یونس مکمل طور پر تیار تھا اور وہ یہاں سے بھاگنے کے منصوبے پر عمل کرنا چاہتا تھا جو اس نے چند دن پہلے سوچا تھا محل سے بھاگنے کے لیے اس کو سب سے پہلے کمرے کے دروازوں پر موجود پہرے داروں سے نپٹنا تھا جو کہ اس منصوبے کا سب سے خطرناک حصہ تھا اپنے منصوبے پر عمل کرنے سے پہلے اس نے ایک بار پھر تمام منصوبے کا جائزہ لیا اگرچہ وہ اس منصوبے پر عمل کرنے والا تھا لیکن اس کی ایک کمزوری یہ بھی تھی کہ اس کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا اسے ہتھیار بھی پہرے داروں سے لینا تھا اپنے منصوبے پر آخری نظر ڈالنے کے بعد وہ اس پر عمل کرنے کے لیے تیار تھا اب وہ رات گہری ہونے کا انتظار کر رہا تھا رات کے درمیانی پہر اس نے کمرے کے دروازے پر ہلکی سی دستک دی کیونکہ دروازہ باہر سے بند تھا دستک دینے کے کچھ دیر بعد دروازہ کھلا اور ایک پہرے دار کمرے میں داخل ہوا اس وقت یونس پلنگ پر اپنا پیٹ پکڑ کر پکڑ کر بیٹھا ہوا تھا اس کے انداز سے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے پیٹ میں سخت تکلیف ہو یونس کو اس حالت میں دیکھ کر پہرے دار تھوڑا پریشان ہو گیا اور وہ کسی قدر فکر مندانہ لہجے میں بولا کوئی مسئلہ ہے تمہارے ساتھ میرے پیٹ میں شدید تکلیف ہو رہی ہے یونس کے منہ سے کراہ سی نکلی رات کو کھانا ضرورت سے زیادہ کھا لیا تھا تم کچھ دیر ٹھہرو میں کوئی دوائی لے کر آتا ہوں پہرے دار یہ کہہ کر مڑا ہی تھا کہ یونس نے آواز دے کر اسے روک لیا تم اس وقت دوائی کہاں سے لاؤ گے یونس بولا بس مجھے سیدھا بستر پر لیٹنے میں مدد کرو اس کی بات سن پہرے دار واپس مڑا اور یونس کے قریب آ کر اسے بستر پر لٹانے لگا ہی وہ یونس کو بستر پر لٹانے کے لیے جھکا یونس نے تیزی سے ایک ہاتھ اس کے منہ پر رکھا اور دوسرے ہاتھ سے اس کی گردن پر وار کیا اس کے ساتھ ہی پہرے دار کا جسم ڈھیلا ہو گیا اور وہ یونس کے بازو میں جھولنے لگا وہ بے ہوش ہو چکا تھا یونس نے پہرے دار کی کمر پر لپٹا ہوا کپڑا اتارا اور اس سے اس کے بازو باندھ کر اس کے بے ہوش جسم کو بستر کے نیچے دھکیل دیا اس کو بستر کے نیچے دھکیلنے کے بعد یونس کمرے کے دروازے کے پیچھے دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا اس کا اندازہ تھا کہ جب پہلے پہرے دار کو کمرے سے باہر جانے میں دیر ہو جائے گی تو دوسرا پہرے دار ضرور کمرے میں آئے گا اور ایسا ہی ہوا اور جو ہی دوسرے پہرے دار نے کمرے میں جھاکا تو یونس نے اسے اندر کھینچ لیا ابھی وہ سملا بھی نہیں تھا جب یونس نے اس کی گردن پر ہتھیلی کا وار کر کے اسے بھی بے ہوش کر دیا اسے بے ہوش کرنے کے بعد یونس نے اب اس کے کپڑے اتار کر خود پہن لیے اور اس کا تلوار خنجر کمر کے ساتھ باندھ کر وہ بھی محل کا پہرے دار لگ رہا تھا اس نے کمرے کا دروازہ ذرا سا کھول کر باہر راہداری پر نظر ڈالی راہداری تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی جسے چند مشلوں کی روشنی پاٹنے میں ناکام تھی راہداری ویران تھی اور اس میں کوئی بھی نہیں تھا یونس نے کمرے کا دروازہ کھولا اور راہداری میں نکل آنے کے بعد کمرے کا دروازہ باہر سے بند کر دیا دروازہ بند کرنے کے بعد اس نے ایک دفعہ پھر راہداری میں نظر دوڑائی وہاں کوئی بھی نہیں تھا یہ دیکھ کر اسے تھوڑا اطمینان ہوا اور وہ پر اعتماد قدموں کے ساتھ ایک طرف بڑھنے لگا یہ وہی راستہ تھا جس سے اسے اس کمرے میں لایا گیا تھا وہ اعتماد سے لیکن احتیاط کے ساتھ قدم اٹھا رہا تھا چلتے چلتے وہ راہداری کے آخری کونے پر پہنچ گیا اس آخری کونے پر ایک دروازہ تھا جو سہن میں کھلتا تھا اس نے اپنے آپ کو دیوار کے ساتھ لگا لیا اور دروازے کی اوٹ سے جھانک کر سہن میں دیکھا تمام سہن میں اندھیرا چھایا ہوا تھا صرف سہن کے بیچ میں چند مشالے جل رہی تھی سہن میں مشغول مشالوں کے قریب دو آدمی نیم غنود نیم غنودگی کے عالم میں بیٹھے ہوئے تھے جس جگہ راہداری کھلتی تھی وہاں مکمل طور پر اندھیرا تھا اس لیے یونس کے لیے یہاں سے نکلنا خطرناک نہیں تھا یونس اطمینان سے راہداری سے نکلا اور دیوار کے ساتھ ساتھ اندھیرے میں چلتا ہوا محل کے مین دروازے کے قریب پہنچ گیا اس کا ارادہ تھا کہ وہ صدر دروازہ کھول کر باہر نکل جائے لیکن وہاں پہنچ کر اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا کیونکہ صدر دروازے پر پہرے دار چوکس موجود تھے اگرچہ یہ صورتحال یونس کے لیے غیر متوقع تھی لیکن اس نے اپنے حواس بحال رکھے اور دیوار کے ساتھ ساتھ چلتا ہوا واپس راہداری کے دروازے تک آ گیا وہ راہداری پر رکا نہیں بلکہ چلتا ہوا دوسری طرف نکل گیا وہ اندھیرے میں تھا اس لیے کسی کو نظر نہیں آ سکتا تھا وہ کچھ آگے گیا تو یہاں محل کی عمارت ختم ہو رہی تھی اور یہاں سے ایک راستہ محل کی پچھلی طرف جاتا تھا اس نے احتیاط سے ادھر دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا یہ راستہ بھی اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا یونس اس طرف مڑ گیا یونس کو جلد ہی اندازہ ہو گیا کہ یہ راستہ محل کے استبل کی طرف جاتا ہے کیونکہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد گھوڑوں کی ہلکی ہلکی ہنہناہٹ اس بات کی خبر دے رہی تھی کچھ مزید چلنے کے بعد وہ استبل کے سامنے تھا استبل میں ہلکی ہلکی روشنی تھی اور اس وجہ سے ارد گرد کی جگہ بھی تھوڑی روشن تھی اس روشنی میں اسے استبل سے کچھ دور ایک بگھی نظر آئی بگھی کو دیکھ کر اسے یاد آیا کہ یہ پورناس کی ذاتی بگھی ہے یہ خیال آتے ہی اس کے ذہن نے فوراً ایک منصوبہ ترتیب لے لیا اسے یہ اندازہ تو پہلے ہی تھا کہ پورناس اس محل میں ہی موجود ہے اور بگی کو دیکھ کر یہ اندازہ یقین میں بدل گیا اس نے ادھر ادھر دیکھا وہاں کوئی نہیں تھا ارد گرد کسی کو نہ پا کر وہ اوٹ سے نکلا اور بگی کے نیچے لیٹ گیا بگی کے نیچے لیٹنے کے بعد اس نے بگی کے نیچے اگلے حصے میں نکلنے والے پہیے کی سلاخ کے اوپر اپنی ٹانگیں رکھی اور پچھلے حصے کے پچھلے حصے کے پہیوں کی سلاخ کو پکڑ کر اپنے آپ کو اوپر کھینچ لیا اب وہ محفوظ جگہ پر تھا اب صبح کی روشنی میں بھی کوئی اسے بگی کے نیچے نہیں دیکھ سکتا تھا اگرچہ اس طرح بگی کے نیچے لیٹنا ایک مشکل کام تھا لیکن اس محل سے نکلنے کا اس سے محفوظ طریقہ اور کوئی نہیں تھا صبح جب ملازمہ یونس کے لیے کھانا لے کر گئی تو اس نے کمرے میں یونس کے بجائے دونوں پہرے داروں کو بے ہوش پایا یہ صورتحال ملازمہ کے لیے اچانک اور خوفناک تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یونس کا اس طرح اس کمرے سے بھاگ جانے کو پورناس کبھی برداشت نہیں کرے گا اور وہ محل کے تمام ملازموں کو اس کی سزا دے گا لیکن یہ اطلاع بہرحال پورناس تک پہنچانی لازم تھی چنانچہ وہ ڈرتی ڈرتی پورناس کے پاس گئی اور اسے تمام صورتحال سے آگاہ کیا یہ تمام صورتحال پورناس کے لیے انتہائی اچانک تھی کچھ غصے اور کچھ حیرت سے اس کے منہ سے بات نہیں نکل رہی تھی وہ تمام پہرے داروں کے لیے اس وقت مصیبت بنا ہوا تھا اس نے رات کے پہرے پر معمور تمام پہرے داروں کو معطل کر کے تفتیش کے لیے اپنے نائب کے حوالے کر دیا تھا اس کا خیال تھا کہ یونس کا اس محل سے بھاگ جانا صرف اس صورت میں ممکن تھا کہ جب پہرے داروں میں سے کوئی اس کے ساتھ ملا ہوا ہوتا اسے سب سے زیادہ شک رات کے پہرے داروں کے کماندار پر تھا اس لیے اس نے اپنے نائب کو خاص طور پر اس کے بارے میں حکم دیا تھا ان تمام اقدامات کے علاوہ اس نے محل کی تلاشی کے لیے اپنے ملازموں کو بھی بلا لیا تھا جو محل کے کونے کونے کو چھان رہے تھے کیونکہ پورناس کا ایک خیال یہ بھی تھا کہ یونس اسی محل میں کسی جگہ چھپا ہوا ہے آخر محل میں یونس کی تلاشی سے تنگ آ کر پورناس نے اپنی بگی نکالنے کا حکم دیا وہ کہیں جا رہا تھا لیکن وہ کہاں جا رہا تھا اس کے بارے میں اس نے کسی کو بھی نہیں بتایا تھا بلکہ اس نے اپنے محافظ دستے کو بھی حکم دیا تھا کہ وہ محل میں رک کر پورناس کی واپسی کا انتظار کریں جلد ہی پورناس کو اطلاع ملی کہ اس کی بگھی تیار ہے اس اطلاع کے ملتے ہی وہ محل سے باہر آیا اور بگھی پر سوار ہو کر محل سے نکل گیا اس نے کے کوچوان کو بھی ساتھ نہیں لیا تھا بلکہ وہ خود ہی بگھی چلا رہا تھا بگھی کے آگے چار تندرست سفید گھوڑے ہوا کی رفتار سے چلے جا رہے تھے اور وہ پورناس کے اشاروں پر مکمل طور پر عمل کر رہے تھے پورناس کا رخ قلعے سے باہر تھا جلد ہی وہ قلعے سے باہر نکل گیا جب وہ قلعے سے اتنی دور نکل گیا کہ نہ تو قلعے سے اس کی بگھی نظر آ سکتی تھی اور نہ ہی وہ قلعے کو دیکھ سکتا تھا تو اس نے بگھی روک لی اس نے ایک دفعہ پیچھے مڑ کر دیکھا پھر وہ کچھ دیر اپنی طرف آگے کی طرف دیکھتا رہا اس کے اندازے سے لگ رہا تھا کہ جیسے وہ کچھ سوچ رہا ہو اس نے پھر بگھی چلا دی لیکن اب اس نے بگھی کو دوڑایا نہیں تھا بلکہ گھوڑوں کو ہلکی رفتار پر چلا دیا تھا یہ علاقہ ٹیلوں پر مشتمل تھا جس وقت پورناس نے بگی کو روکا تھا یونس نے بگی کے پہیوں کی سلاخوں سے ٹانگے نکال کر اپنے آپ کو زمین پر لگا لیا تھا جب پورناس نے بگی کو دوبارہ چلایا تو اس وقت وہ زمین پر خاموشی سے لیٹا ہوا تھا جب پورناس بگی کو چلاتا ہوا کچھ دور چلا گیا تو یونس احتیاط سے اٹھا اور قریب موجود ایک ٹیلے کے پیچھے چھپ گیا جب پورناس یونس کی نظروں سے اوجل ہو گیا تو یونس ٹیلے کے پیچھے سے نکلا اس کا رخ قلعے کے قریب ایک بستی کی طرف تھا بستی کے قریب پہنچ کر یونس نے اپنی کمر کے گرد لپٹا کپڑا کھولا اور اسے سر پر اس طرح باندھ لیا کہ اس سے اس کا بھی کسی حد تک چھپ گیا قصبے میں داخل ہونے کے بعد یونس کچھ دیر مختلف گلیوں میں بلا مقصد گھومتا پھرتا رہا اس سے اس کا مقصد حالات کا جائزہ لینا تھا پھر وہ ایک گھر کے سامنے رک گیا اور اس نے دروازے پر دستک دی کچھ دیر کے بعد دروازہ کھلا اور وہ اندر داخل ہو گیا اندر داخل ہو کر یونس نے فوراً اندر سے دروازہ بند کر لیا وہ دروازہ بند کر کے موڑا تو اس کے سامنے زرار بن حسین کھڑا تھا تجھے یہاں دیکھ کر حیرت ہو رہی ہے زرار نے یونس کو دیکھ کر کچھ حیرت اور کچھ خوشی کے ملے جلے لہجے میں کہا میرا یہاں تک پہنچ جانا ایک معجزہ ہے یونس بولا نہیں تو میں جس طرح پھنس گیا تھا میرا نکلنا ناممکن تھا ذرا بن حسین یونس کو اندر والے کمرے میں لے آیا تجھے پتا ہے تیرے جانے کے بعد کیا ہوا زرار نے یونس سے سوال کیا نہیں کیا ہوا اور بھلا میں جان بھی کیسے سکتا ہوں یونس بولا تیرے جانے کے بعد ابو موسا بھی پکڑا گیا ہے اب وہ بخارا کے کسی قید خانے میں بند ہوگا زرار بن حسین نے کہا اور تجھے معلوم ہے اسے کس نے پکڑا ہے نہیں یونس نے سر ہلاتے ہوئے کہا اسے پکڑنے والا وہی ہے جس کے پاس تجھے بھیجا گیا تھا ذرا بن حسین نے کہا پورناس یونس حیرت حیرت زدہ ہو کر بولا کیا پورناس نے اسے پکڑا ہے ہاں پورناس نے اسے گرفتار کیا ہے ذرا بن حسین نے جواب دیا اسے تجھ پر شک ہو گیا تھا اسی لیے اس نے تیرے بارے میں تحقیق کی اور اس طرح وہ ابو موسا تک پہنچ گیا میں اس کی نظر میں اس لیے نہیں آ سکا تھا کیونکہ میں اس تمام مہم میں در پردہ تھا اور مجھے در پردہ بھی اسی پورناس کی وجہ سے ہونا پڑا تھا کیونکہ وہ مجھے مرو میں دیکھ چکا تھا یہ تمام باتیں مجھے اپنی تحقیق کے نتیجے میں معلوم ہوئی ہیں لیکن حیرت کی بات تو یہ ہے کہ پورناس کو مجھ پر شک کیسے ہوا میرے ساتھ تو اس کی دوستی بہت گہری تھی یونس بولا نہیں اس سے تمہاری دوستی کا تعلق نہیں ہے بلکہ ہمارے منصوبے میں کہیں نہ کہیں کوئی خامی رہ گئی تھی اور اس خامی کو پورناس نے دیکھ لیا اور اس اس کو کو تم پر شک شک ہوا چنانچہ نے اپنے رفع کرنے کے لیے چھانبین کی اور وہ ابو موسا تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا ذرا بن حسین نے گویا وضاحت کی کچھ دیر وہ دونوں خاموش رہے پھر ذرا بن حسین بولا ہمیں اپنے تمام منصوبے کا ایک مرتبہ مکمل احتیاط کے ساتھ جائزہ لینا ہوگا لیکن اب اس کا کیا فائدہ ہمارا منصوبہ تو ناکام ہو چکا ہے یونس بولا اس سے کم از کم ہمیں اپنی غلطیوں کا تو پتا چل سکتا ہے زرار نے وضاحت کرتے ہوئے کہا پھر وہ دونوں اس منصوبے پر بحث کرتے رہے جو زرار بن حسین ابو موسا اور یونس نے مل کر بنایا تھا اچانک زرار بن حسین بولا اس منصوبے میں خامی اس جگہ پیدا ہوئی ہے جب تم اس منصوبے کا حصہ بنے یہ بات زرار بن حسین نے قدر عجیب انداز میں کہی تھی تم کہنا جاتے ہو یونس حیران ہو کر بولا کیا تم مجھ پر شک کر رہے ہو نہیں ہرگز نہیں ذرا بولا بلکہ میں تو یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح میں نے اور یونس نے تمہیں اپنے منصوبے میں شامل کیا اور پھر پورناس کے پاس بھیجا وہ طریقہ غلط تھا لیکن مجھے تو اس میں کوئی خامی نظر نہیں آتی یونس نے کہا سنو میں اب تک ہونے والے تمام واقعات دہراتا ہوں تم ان پر غور کرو تمام صورتحال خود ہی تمہاری سمجھ میں آ جائے گی اس کے بعد ذرا بن حسین نے تمام واقعات دہرانے شروع کر دیے جن کا خلاصہ یہ تھا کہ قطبہ بن مسلم نے زرار اور ابو موسا کو بخارا میں جاسوسی کے لیے بھیجا تھا بخارا پہنچ کر زرار اور ابو موسا کو کسی ایسے ذریعے کی ضرورت تھی جس کی مدد سے وہ بخارا کی انتظامیہ کے ایوانوں میں داخل ہو سکے زرار بن حسین اور ابو موسا کسی ایسے موقع کی تلاش میں تھے جس کا وہ فائدہ اٹھا کر اپنے مطلب کی معلومات حاصل کر سکے اسی کوشش میں ایک دن ذرا بن حسین بازار کا چکر لگا رہا تھا جب اس کی نظر پورناس پر پڑی پورناس کو دیکھ کر بن حسین کو حیرت ہوئی کیونکہ اسے وہ میں ایک مسلمان کماندار کے ساتھ دیکھ چکا تھا مرو میں جب اس کماندار کی نظر ذرا پر پڑی تھی تو وہ کچھ پریشان سا ہو گیا تھا اور پورناس اسے دیکھ کر ادھر ادھر ہو گیا تھا ذرا بن حسین نے یہ بات محسوس کی تھی لیکن اسے غیر اہم سمجھ کر وہ بھول گیا تھا لیکن بخارا میں پورناس کو دیکھ کر اسے وہ بات دوبارہ یاد آ گئی تھی پورناس کو دیکھ کر بن حسین کو خطرہ محسوس ہوا تھا کہ بخارا میں اسے پہچاننے والے لوگ اور بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ وہ کتبہ کے اہم ساتھیوں میں سے تھا چنانچہ اس نے یہ فیصلہ کیا کہ بخارا میں وہ تمام منصوبے کے دوران منظر عام پر نہیں آئے گا بلکہ در پردہ رہے گا جبکہ باقی کام ابو موسا کو سنبھالنا تھا اس نے اپنے فیصلے سے ابو موسا کو بھی آگاہ کیا پھر دونوں نے مل کر یہ منصوبہ بنایا کہ کسی طرح پورناس تک رسائی حاصل کی جائے پورناس تک رسائی کا سب سے آسان ذریعہ ان کے پاس یہ تھا کہ وہ اس کماندار کو استعمال کرتے جس کو زرار نے مرو میں پورناس کے ساتھ دیکھا تھا شروع میں زرار بن حسین اس کماندار کو استعمال کرنے کے حق میں نہیں تھا لیکن جب اسے کوئی اور راستہ نہ ملا تو اس نے اس کماندار کو استعمال کرنے کا فیصلہ کر لیا اس مقصد کے لیے وہ اکیلا بخارا سے مرو گیا اور اس نے اتبا کو تمام صورتحال سنائی اس کی بات سن کر کتبہ مسکرا دیا کتبہ مسکراتے ہوئے بولا اور جب تم نے اس کماندار کو پورناس کے ساتھ دیکھا تھا تو تم نے اس کی اطلاع مجھے نہیں دی تھی کیوں میں ان میں تو ان تمام باتوں کو غیر اہم سمجھتا تھا ذرا بن حسین بولا اور اب تم اس کماندار کو اپنے منصوبے میں استعمال کرنا چاہتے ہو جو پہلے ہی بخارا کی حکومت کے ساتھ مل کر ہمارے ساتھ غداری کر رہا ہے قطبہ بن مسلم بولا اس کا لہجہ بالکل سپاٹ تھا جس سے یہ اندازہ ہوتا تھا کہ وہ زرار بن حسین کی تجویز کے حق میں ہے اور نہ ہی یہ اندازہ ہوتا تھا کہ وہ اس تجویز کے خلاف ہے لیکن ہمیں یہ خطرہ مول لینا ہوگا زرار بن حسین نے کہا اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے تم جانتے ہو تم جس کماندار کی بات کر رہے ہو وہ کون ہے قطبہ بن مسلم نے پوچھا نہیں لیکن میں اس کی شکل سے اسے پہچان سکتا ہوں زرار نے جواب دیا اگرچہ تم نے کماندار اور پورناس کی ملاقات والی ملاقات والی بات مجھے نہیں بتائی تھی لیکن یہ بات مجھ تک پہنچ گئی تھی قطبہ بن مسلم نے کہا زرار بن حسین حیرت سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا کیونکہ اس بات سے صرف تین ہی آدمی واقف تھے ایک زرار بن حسین خود دوسرا پورناس اور تیسرا وہ مسلمان کماندار اور کیا تم جانتے ہو کہ مجھ تک یہ بات کس نے پہنچائی ہے قطبہ نے پوچھا نہیں زرار بن حسین نے مختصر سا جواب دیا مجھے یہ اطلاع اس کماندار نے خود ہی دی تھی اس کا نام ہے اور وہ میرے انتہائی قابل اعتماد جاسوسوں میں سے ہے اس اس کا کا اور اور کے چند ساتھیوں کام صرف مرو کے اندر ہونے والی دشمن کی جاسوسی کی سرگرمیوں کا کھوج لگانا ہے وہ بہت ذہین انسان ہے اور ایک اچھے جاسوس کی تمام خوبیاں اس میں موجود ہیں قطبہ بن مسلم نے کہا تو زرار بن حسین کے چہرے پر حیرت کا تاثر ابھر آیا اس کی حیرت بجا تھی کیونکہ وہ کتبہ کے ان چند ساتھیوں میں سے تھا جن سے کتبہ بن مسلم ہر طرح کے مسئلے پر بحث کر لیتا تھا مسئلہ کتنا ہی خفیہ کیوں نہ ہو لیکن ابھی تک کتبہ کی ذات اور اس کے قائم کردہ نظام کے کئی گوشے اس کی نظر سے بھی پوشیدہ تھے اور پورناس کو بھی یونس نے ہی ڈھونڈا تھا اس نے پورناس کے سامنے اس طرح کا ڈرامہ کیا تھا کہ جیسے یونس نے پورناس کو نہیں بلکہ پورناس نے یونس کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنے کے لیے ڈھونڈا ہو قطبا بن مسلم کہہ رہا تھا اور پھر ایک دن بازار میں پورناس اور یونس نے تمہیں دیکھ لیا تم بھی ان دونوں کو دیکھ چکے تھے تمہیں ان دونوں پر شک بھی ہوا تھا اس بات کا اندازہ وہ دونوں تمہارے چہرے سے لگا چکے تھے پھر اسی دن پورناس بھی یونس کو کچھ بتائے بغیر اچانک غائب ہو گیا شاید اسے تمہاری طرف سے خطرہ لاحق ہو گیا تھا قطبہ بن مسلم نے تمام تفصیل بتا کر زرار بن حسین کو حیرت میں ڈال دیا وہ کچھ دیر حیرت سے قطبہ کی طرف دیکھتا رہا اور پھر بولا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم یونس کو اس مہم میں آسانی سے شامل کر سکتے ہیں میں تمہیں اس بات کا مشورہ نہیں دوں گا قطبہ بن مسلم بولا میرا خیال ہے کہ پہلے انس کو بلا لیا جائے انس قطبہ بن مسلم کے شعبہ جاسوسی کے سربراہ کا نام تھا جسے کچھ عرصہ پہلے ہی قطبہ نے اس عہدے پر فائز کیا تھا انس آ گیا تو قطبہ بن مسلم اور زرا بن حسین نے تمام صورتحال اس کے سامنے رکھی تمام صورتحال سن کر انس بولا میں اس حق میں نہیں کہ یونس کو اس منصوبے کا حصہ بنایا جائے لیکن اس وقت حالات یہی بتا رہے ہیں کہ اسے اس منصوبے میں شامل کر لیا جائے تم ٹھیک کہہ رہے ہو انس کتبہ بن مسلم بولا میں خود انس کو اس منصوبے میں شامل نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن اب حالات کا تقاضا کچھ اور لگتا ہے اور میں یہ بھی بتا دوں انس مسکراتے ہوئے بولا کہ یونس وہاں جا کر نہ صرف خود پھنسے گا بلکہ ان دونوں کو بھی پھنسوا سکتا ہے یہ بات تم اتنے یقین سے کس طرح کہہ سکتے ہو بن مسلم نے مسکراتے ہوئے پوچھا میرا تجربہ یہ بات کہہ رہا ہے انس نے مسکرا کر جواب دیا مزید کچھ بحث کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ بن حسین یونس کو اپنے ساتھ بخارا لے جائے گا اور بن حسین اسے لے آیا اور اب ذراء بن حسین اور یونس اپنے منصوبے کو دوبارہ غور سے دیکھ رہے تھے تاکہ وہ یہ معلوم کر سکیں کہ اس پورے منصوبے کے دوران ان سے کہاں غلطی ہوئی تھی ہمارے بخارا پہنچنے تک سب کچھ ٹھیک ہے بن حسین کہہ رہا تھا ہم نے اپنے منصوبے پر یہاں تک کامیابی سے عمل کیا تھا اصل خرابی ہمارے بخارا پہنچنے اور تمہارے پورنا سے ملنے کے بعد شروع ہوتی ہے اور اس کا ہم اس وقت تک پتا نہیں چلا سکتے جب تک ہم پورناس تک رسائی حاصل نہیں کرتے ایسا اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ ہم ابو موسا کو رہا کروا سکے تم درست کہہ رہے ہو یونس بولا لیکن ہم عام طریقے سے پورناس تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے اس مقصد کے لیے ہمیں پورناس کو اغوا کرنا ہوگا لیکن یہ کام آسان نہیں ہوگا اور یہ کام مشکل بھی نہیں ہوگا ذرا بن حسین نے مسکرا کر کہا کیا مطلب ہے تمہارا یونس نے سوال کیا تو زرار بن حسین اسے ایک نیا منصوبہ بتانے لگا جو پورناس کے اغوا کے بارے میں اس کے ذہن میں آیا تھا رات کا اندھیرا گہرا ہوتے ہی پورناس کے محل کے باہر دو سائے منڈلانے لگے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے وہ محل کے اندر جانا چاہتے ہو لیکن انہیں محل میں جانے کا راستہ نہ مل رہا ہو وہ محل کے دروازے سے محل میں ہرگز نہیں جانا چاہتے تھے بلکہ ان کی کوشش یہ تھی کہ چوری چھپے اس طرح محل میں داخل ہوا جائے کہ کسی کو ان کے اندر جانے کی خبر نہ ہو یہ زرار بن حسین اور یونس تھے ان دونوں نے محل کے گرد دو تین چکر لگائے ان دونوں کا اندازہ تھا کہ انہیں دیوار پھان کر محل کے اندر جانا ہوگا اور وہ محل کی دیوار پھاندنے کے لیے کوئی مناسب جگہ ڈھونڈ رہے تھے محل کی دیواریں کسی طرح بھی قلعے کی فصیل سے کم اونچی نہیں تھی اور اس پر جگہ جگہ پہرے کا انتظام بھی تھا بن بن حسین حسین اور اور یونس یونس نے یہ جانتے تھے کہ یونس کے یہاں سے بھاگنے کے بعد یہاں کے پہرے دار چوکنے ہوں گے اور محل کا پہرا شدید ہو گیا ہوگا لیکن ان دونوں کو ہر حال میں ان خطرات سے گزرنا تھا آخر ایک مناسب جگہ دیکھ کر ذرا کیا کہ وہ دیوار پر رسی پھینکے اسی مقصد کے لیے ایک مضبوط رسی وہ دونوں اپنے ساتھ لائے تھے اس رسی کے ایک سرے پر ایک کانٹا نما ہک لگی ہوئی تھی جس کے چار کونے تھے یہ ہک دیوار کے ساتھ رسی کو پھنسانے کے لیے تھی جس جگہ وہ دونوں کھڑے تھے یہ محل کی پچھلی طرف کا حصہ تھا اس طرف گلی بھی بالکل ویران تھی کیونکہ اس طرف لوگوں کا آنا جانا دن کے وقت بھی زیادہ نہیں ہوتا تھا اس وقت تو پھر بھی رات کافی گہری ہو چکی تھی زرار کا اشارہ پا کر یونس نے رسی کا ہک والا سرا پکڑا اور اسے گھما کر دیوار کے اوپر پھینک دیا پہلی ہی کوشش میں رسی کا سرا دیوار کے اوپر سے ہوتا ہوا دوسری طرف جا کر کسی چیز سے ٹکرایا جس سے کسی قدر اونچی آواز پیدا ہوئی زرا بن حسین اور یونس یہ آواز سن کر دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑے ہو گئے وہ کچھ دیر انتظار کرتے رہے تاکہ آواز کے نتیجے میں پیدا ہونے والے حالات کا جائزہ لے سکے لیکن حالات نارمل تھے شاید یہ آواز پہرے داروں میں سے کسی نے نہیں سنی تھی تھوڑی دیر کے انتظار کے بعد جب کچھ نہیں ہوا تو زرار نے یونس کو اشارہ کیا کہ وہ دیوار کے اوپر چلا جائے یہ اشارہ پاتے ہی یونس نے رسی کو کھینچا تو رسی کا حک دیوار کے سرے کے ساتھ پھنس گیا اور رسی تن گئی یونس رسی کی مدد سے دیوار پر چڑھ گیا یونس کے بعد زرار بن حسین بھی دیوار پر چڑھ گیا اوپر سے دیوار کم از کم دو میٹر چوڑی تھی اور اس پر دو گھڑ سوار پہلو ب پہلو چل سکتے تھے جس جگہ وہ دونوں چڑھے تھے وہاں کوئی نہیں تھا وہ دونوں بغیر وقت ضائع کیے دوسری طرف نیچے اتر گئے دیوار کے اس طرف مکمل اندھیرا تھا اور یہاں بھی کوئی نہیں تھا لیکن سہن کے بیچ میں وہ پہرے داروں کو دیکھ سکتے تھے ان پہرے داروں سے ان دونوں کو زیادہ خطرہ نہیں تھا کیونکہ وہ دونوں سہن کے اندھیرے حصے میں تھے اور اس بات کے مواقع کم تھے کہ انہیں دیکھ لیا جائے گا زرار کے لیے یہ بہت عجیب بات تھی کہ سہن کی دیوار کے ساتھ ساتھ بالکل ہی اندھیرا تھا جبکہ روشنی سہن کے وسط میں تھی ان دونوں کو اصل خطرہ محل کے اندر موجود پہرے داروں سے تھا اور محل کے اندر بھی گلتی ان دونوں کے لیے نقصان کا باعث بن سکتی تھی تم ادھر ہی ٹھہرو میں ابھی آتا ہوں زرار بن حزین نے یونس کے کان میں سرگوشی کی اور محل کی عمارت کی طرف بڑھ گیا وہ دیوار کے ساتھ ساتھ اندھیرے میں چلا جا رہا تھا یونس نے پہلے ہی زرار کو محل کا نقشہ ایک کاغذ پر بنا کر سمجھا دیا تھا اگرچہ یہ نقشہ پورا نہیں تھا لیکن ذرا بن حسین کے لیے کافی تھا دیوار کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے آخر وہ اس راہداری تک پہنچ گیا جو محل کے اندر جاتی تھی اس نے احتیاط کے ساتھ اس راہداری میں میں جھانک کر دیکھا راہداری نیم تاریخ تھی اور اس دو پہرے دار موجود تھے جو ایک دوسرے کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف تھے ذرا بن حسین ان دونوں کے ہلکے ہلکے سن سکتا تھا وہ دونوں چلتے ہوئے راہداری کے دروازے کی طرف ہی آ رہے تھے انہیں اس طرف آتا دیکھ کر زرار بن حسین دیوار کے ساتھ پیٹھ لگا کر کھڑا ہو گیا اس طرف اندھیرا تھا اس لیے وہ مطمئن تھا کہ اگر پہرے دار باہر بھی آ جائیں تو بھی وہ اسے نہیں دیکھ سکتے تھے پہرے داروں کی آوازیں آہستہ آہستہ قریب آتی جا رہی تھی اور پھر یہ آوازیں آہستہ آہستہ دور ہٹنے لگی زرا بن حسین نے دوبارہ احتیاط سے راہداری میں جھانکا تو پہرے دار واپس جا رہے تھے اس سے زرار نے یہ اندازہ لگایا کہ پہرے دار راہداری میں گشت کر رہے تھے زرا بن حسین واپس آیا اور یونس کو اپنے ساتھ لے گیا اس نے یونس کو سمجھا دیا تھا کہ ان دونوں نے کیا کرنا ہے واپس راہداری کے دروازے پر پہنچ کر زرار بن حسین نے اندر جھانکا تو دونوں دروازے کی طرف آ رہے تھے جو ہی دونوں پہرے دار مڑے زرار اور یونس خاموشی سے راہداری میں داخل ہو گئے اور دونوں نے ایک ایک آدمی کو پیچھے سے اس طرح پکڑ لیا کہ ان دونوں کے ہاتھ دونوں پہرے داروں کے منہ پر تھے تاکہ پہرے داروں کے منہ سے کوئی بھی آواز نہ نکل سکے اور پھر فوراً ہی دونوں نے پہرے داروں کی گردنوں پر ہاتھ سے وار کر کے انہیں بے ہوش کر دیا انہیں بے ہوش کر کے زرار اور یونس انہیں اٹھا کر راہداری سے باہر لے آئے اور انہیں دیوار کے ساتھ اندھیرے میں لٹا دیا اس کام سے فارغ ہو کر وہ دونوں دوبارہ راہداری میں داخل ہو گئے راہداری کے دوسرے سرے پر پہنچ کر دونوں رک گئے یہاں سے ایک اور راہداری نکلتی تھی جس کے دوسرے سرے پر محل کی بالائی منزل پر جانے کے لیے سیڑھیاں تھی زرار بن حسین نے اس راہداری میں جھاکا یہاں کوئی پہرے دار نہیں تھا وہ دونوں اس راہداری میں چلتے ہوئے محل کی اوپر والی منزل پر پہنچ گئے یہ بات وہ پہلے ہی معلوم کر چکے تھے کہ پورناس کی خوابگاہ محل کی اوپر والی منزل پر ہے محل کی بالائی منزل پر بھی کوئی پہرے دار نہیں تھا بالائی منزل پر تین کمرے تھے اور ان تینوں میں سے ایک پورناس کی خوابگاہ تھی ازرار نے باری باری سب دروازوں میں تالے کے لیے بنے سوراخ سے تینوں کمروں میں جھانکا آخری کمرے میں اسے پورناس نظر آ گیا وہ نیم برہنہ حالت میں ایک نوعمر دوشیزہ کے ساتھ لیٹا ہوا تھا زرائر نے یونس کو اشارہ کیا تو دروازے کے ساتھ دیوار سے لگ کر کھڑا ہو گیا وہ دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا اس نے خود آگے بڑھ کر دروازے پر ہلکی سی دستک دے دی جواب میں اندر سے پورناس کی نشے میں ڈوبی ہوئی آواز سنائی دی وہ پوچھ رہا تھا کہ دروازے پر کون ہے میں پہرے داروں کا کماندار ازرا بن حسین نے قدر آواز اور لہجہ بدل کر کہا تو تم یہاں کیا لینے آئے ہو جا کر پہرا دو پورناتھ نے نشے میں جھومتی ہوئی آواز میں کہا شاید اس نے شراب پی رکھی تھی کچھ دیر کے بعد دروازہ کھلا اور پورناس نے سر باہر نکال کر دیکھا وہ پہرے داروں کے کماندار کی بات سننا چاہتا تھا لیکن اس نے جو ہی سر باہر نکالا ایک ضرب اس کے سر پر لگی اور وہ بے ہوش ہو گیا اس سے پہلے کہ وہ زمین پر گرتا زرار بن حسین اس کے بے ہوش جسم کو تھام چکا تھا اور اسے گھسیٹ کر کمرے سے باہر لا چکا تھا پولناس کے سر پر ضرب یونس نے لگائی تھی جس سے وہ بے ہوش ہو گیا تھا اور یونس نے اسے پکڑ کر کمرے سے باہر کھینچ لیا تھا کمرے میں موجود لڑکی کو معلوم بھی نہ ہو سکا کہ پورناس کے ساتھ کیا ہوا ہے وہ سمجھی کہ شاید پورناس پہرے داروں کے کماندار کے ساتھ گیا ہے زرار نے پورناس کو کمرے سے باہر کھینچنے کے بعد فوراً اس کے نیمبرانہ جسم کو کندھے پر اٹھا لیا اور کچھ دیر کے بعد وہ دوبارہ محل کے سہن میں تھے انہوں نے اسی جگہ سے دیوار پھلانگی جہاں سے وہ اندر داخل ہوئے تھے اور پورناس کے بے ہوش جسم کو لے کر واپس اپنے ٹھکانے پر پہنچ گئے یہ دو کمروں کا ایک مکان تھا جو انہوں نے پورناس کو اغوا کر کے اس جگہ لانے کے لیے چند روز پہلے ہی کرائے پر لیا تھا ورنہ ان کا اصل ٹھکانہ شہر سے باہر ایک قصبے میں تھا اپنے ٹھکانے پر پہنچ کر زرار بن حسین نے پورناس کو اچھی طرح رسیوں سے باندھ دیا پھر ایک کپڑے سے پورناس کا منہ بھی بند کر دیا اس کام سے فارغ ہو کر اس نے پورناس کے بے ہوش جسم کو اٹھایا اور اسے دوسرے کمرے میں فرش پر لٹا کر کمرے کا دروازہ باہر سے بند کر دیا پھر یونس اور زرار دونوں آرام کرنے کی غرض سے فرش پر ہی لٹ گئے وہ جانتے تھے کہ اب شاید پورناس دو یا تین دن تک ہوش میں نہیں آئے گا قطب کو بخارا سے ابھی تک کوئی اہم خبر نہیں ملی تھی جس سے وہ بخارا کی فوج کے لڑنے کے طریقے اور دروان خزا کی جنگی حکمت عملی کے بارے میں جان سکتا یہی اس کی سب سے بڑی پریشانی تھی ابھی تک اس کے تمام جاسوس ناکام ثابت ہوئے تھے ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ اس کے جاسوس کسی علاقے میں ناکام ثابت ہوئے ہوں اب وہ زرار بن حسین کی طرف سے کسی خبر کا انتظار کر رہا تھا لیکن وہ یہ بھی دیکھ رہا تھا کہ موسم گرما موسم گرم ہونا شروع ہو گیا ہے اور پہاڑوں پر جمی برف پانی بن کر دریاؤں میں بہنے لگی ہے چنانچہ اس نے اپنی فوج کو مصروف کرنے کی غرض سے مرو سے باہر فوجی مشقیں شروع کروا دی اس کے علاوہ اس نے بخارا کے دوسرے علاقوں سے بھی فوجیں بلانے کے لیے اپنے قاصد دوڑا دیے اس کا زیادہ تر وقت اپنے خاص کمرے میں گزرنے لگا وہ دروان خزا سے جنگ کرنا چاہتا تھا اور اس جنگ کی منصوبہ بندی میں مصروف تھا اس کو اندازہ تھا کہ دروان خزاں سے جنگ ان تمام جنگوں سے مشکل اور مختلف ہوگی جو اب تک کتبہ لڑتا آیا ہے وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اس جنگ میں شکست کے مواقع زیادہ ہیں کیونکہ اس کو جو اطلاع ملی تھی اس کے مطابق اگر کتبہ بن مسلم دروان خزاں سے جنگ کرتا تھا تو دروان کم از کم دو سے پانچ لاکھ تک فوج جمع کر سکتا تھا جبکہ اس کے مقابلے میں قطبہ بن مسلم زیادہ سے زیادہ چالیس اور پینتالیس ہزار کا لشکر جمع کر سکتا تھا اس کے علاوہ قطبہ بن مسلم کی ایک اور کمزوری یہ تھی کہ اس کے جاسوس ابھی تک اسے کوئی کام کی بات نہیں بتا سکے تھے بہرحال ان تمام خطرات کو سامنے رکھتے ہوئے وہ متوقع جنگ کا منصوبہ بنا رہا تھا اور وقتاً فوقتاً وہ اس منصوبے پر اپنے سالاروں سے بھی مشورے لیتا اور ان کے مشوروں کی روشنی میں اگر کوئی تبدیلی اس کے خیال میں بہتر ہوتی تو وہ نقشے پر چند نئے نشانات کا اضافہ کر دیتا اسے جب بھی فرصت ملتی وہ فوج کی مشقوں کا جائزہ لینے شہر سے باہر چلا جاتا دن پر دن گزر رہے تھے اور ذرا بن حسین کی طرف سے کوئی اطلاع نہیں آئی تھی اور یہ بات قطبہ بن مسلم کی پریشانی میں اضافہ کر رہی تھی پورناس کو چوتھے دن ہوش آیا تو اس نے اپنے آپ کو بندھا ہوا پایا اس کا منہ بھی بندھا ہوا تھا اور وہ فرش پر لیٹا ہوا تھا یہ جگہ اس کے لیے نئی تھی آہستہ آہستہ اسے تمام واقعات جو بے ہوش ہونے سے پہلے اس کے ساتھ پیش آئے تھے یاد آنے لگے اس نے کوشش کی کہ اپنے ہاتھ رسیوں کی گرفت سے آزاد کر لے لیکن اس کے ہاتھ بڑی مہارت سے باندھے گئے تھے اور وہ ان کو کھولنے میں ناکام رہا کمرے کی تمام کھڑکیاں بند تھی صرف روشن دان سے روشنی سے اندازہ ہو رہا تھا کہ دوپہر ہونے والی ہے دوپہر کے وقت کمرے کا دروازہ کھلا اور زرار بن حسین کمرے میں داخل ہوا پورناس کو ہوش میں دیکھ کر زرار مسکرا دیا اور کہنے لگا مجھے امید تھی کہ تم آج ہوش میں آ جاؤ گے ہوش میں آنے کے لیے تم نے بہت انتظار کروایا ہے جانتے ہو تم کتنے دن کے بعد ہوش میں آئے ہو ذرا بن حسین نے سوالیہ نظروں سے پورناز کی طرف دیکھا اور پھر جیسے خود ہی جواب دیتے ہوئے بولا تم تین دن کے بعد ہوش میں آئے ہو اور ان تین دنوں میں دروان خزانے تمہاری تلاش میں سارا بخارا چھان مارا ہے مگر تم اسے کیسے ملتے تم تو ہماری قید میں ہو یہ کہہ کر زرار بن حسین مسکرانے لگا پھر کچھ سوچتے ہوئے وہ بولا میرے خیال میں تمہیں بھوک تو لگی ہوگی ٹھہرو میں پہلے تمہارے کھانے کا انتظام کرتا ہوں باقی باتیں بعد میں ہوں گی یہ کہہ کر زرار کمرے سے باہر چلا گیا جب وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں کھانے کا سامان تھا اس نے پوناس کے منہ سے کپڑا کھولا اور یہ کہتے ہوئے اس نے ہاتھوں سے اسے کھانا کھلانا شروع کر دیا کہ ہمارے ہاتھوں تمہیں یہ روکھی سوکھی ہی کھانی پڑے گی اس نے پورناس کو خود کھانا اس لیے کھلانا شروع کیا تھا کیونکہ وہ کسی بھی قیمت میں پورناس کے ہاتھ نہیں کھولنا چاہتا تھا جب پورناس کھانا کھا چکا تو زرار بن حسین نے اس کا منہ دوبارہ بند کر دیا زرار بن حسین نے کھانے کے دوران پورناس سے بہت باتیں کی تھی لیکن اس کے جواب میں پورناس نے کچھ نہیں کہا تھا زرار پورناس کا منہ باندھ کر کمرے سے باہر چلا گیا اور اس نے کمرے کا دروازہ باہر سے بند کر دیا کیا کہتا ہے پورناس زرار بن حسین جیسے ہی کمرے کا دروازہ بند کر کے موڑا تو یونس نے اس سے سوال کیا کچھ نہیں وہ اتنی آسانی سے ہماری مدد کے لیے تیار نہیں ہوگا زرال بن حسین نے جواب دیا ہمارا اصل مسئلہ ابو موسا کو رہا کروانا ہے یونس بولا ہاں مجھے معلوم ہے زرال بن حسین نے سرسری سا جواب دیا اس کا ایک حل ہے میرے پاس یونس بولا ابھی ہمیں چاہیے کہ پورنا سے صرف یہ معلوم کریں کہ ابو موسا کو کہاں رکھا گیا ہے باقی باتیں اس سے بعد میں بھی معلوم کی جا سکتی ہیں اس کی بات زرار بن حسین کو پسند آئی اس نے اس مشورے پر عمل کرنے کا فیصلہ کیا رات کو زرار بن حسین نے دوبارہ پورناس کو خود کھانا کھلایا کھانا کھلانے کے بعد زرار بن حسین بولا پورناس کیا تم بتا سکتے ہو کہ ہمارے ساتھی کو کہاں رکھا گیا ہے تمہارے کون سے ساتھی کو پورناس نے حیران ہو کر پوچھا ہاں ہمارے ساتھی کو جسے تم نے چند ہفتے پہلے پکڑا تھا اس کا نام ابو موسا ہے زرار بن حسین بولا اچھا تو تم ابو موسا کے ساتھی ہو پورناس مسکرا دیا ابو موسا بخارا میں ہے لیکن بالکل اطمینان سے ہے وہ سمجھ رہا تھا کہ زرار بن حسین اسے بخارا سے کسی دوسرے شہر لے آئے ہیں اطمینان سے تو تم بھی ہو زرار بن حسین نے کہا مگر میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ وہ بخارا میں کس جگہ ہے اسے بخارا کے قید خانے کے خاص حصے میں رکھا گیا ہے پورناس بولا اس حصے میں ہم لوگ صرف دشمن کے جاسوسوں یا اہم جنگی قیدیوں کو رکھتے ہیں یہاں ان پر کوئی ظلم یا تشدد نہیں کیا جاتا بلکہ پیار سے ان کا ذہن بدلا جاتا ہے یہ کہہ کر پورناس مسکرانے لگا لیکن یہ یاد رکھو زرار بولا ہم لوگ پیار سے دشمن کا ذہن بدلنے کے عادی نہیں ہیں ہم لوگ دشمن کا ذہن بدلنے کے لیے اپنی تمام تر طاقت استعمال کرتے ہیں اس لیے تمہارے حق میں یہی بہتر ہوگا کہ ہمیں تمام تفصیل کے ساتھ قید خانے کے اندر کا نقشہ سمجھاؤ یہ یاد رکھو کہ جہاں تم نے ہمارے ساتھ جھوٹ بولا وہاں تم اپنے ساتھ ظلم کرو گے کچھ مزید گفتگو کے بعد پورناس زرار بن حسین کو قید خانے کے اندر کا نقشہ بتانے پر تیار ہو گیا زرار بن حسین نے پورناس کا ایک ہاتھ کھول دیا تاکہ وہ اسے ایک کاغذ پر قید خانے کا نقشہ بنا دے بنا دے اسی مقصد کے لیے اس نے کاغذ پہلے سے ہی اپنی جیب میں رکھا ہوا تھا پورناس نے تھوڑی دیر میں کاغذ پر قید خانے کا نقشہ بنا دیا اس کے علاوہ اس نے قید خانے کے پہرے داروں کے متعلق تمام تر تفصیلات زرار بن حسین کو بتا دی یہ معلومات اور نقشہ حاصل کرنے کے بعد زرار نے دوبارہ پورناس کا دوسرا ہاتھ بھی باندھ دیا پھر وہ اسے کمرے کے فرش پر ہی چھوڑ کر باہر باہر آ آ گیا کر اس نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا اس سے کچھ معلوم ہوا یونس نے باہر آتے ہی زرار سے پوچھا ہاں اس نے کئی اہم معلومات دی ہیں اور ساتھ ہی قید خانے کا نقشہ بھی بنا دیا ہے بن حسین نے جواب دیا اور قید خانے کا نقشہ یونس کو دکھانے لگا اس نے وہ تمام تفصیلات بھی یونس کو بتا دی جو اسے پورناس نے دی تھی کہیں وہ ہمیں نہ دے یونس نے خدشہ ظاہر کیا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا لیکن ہمیں اس کے لیے تیار رہنا ہوگا ہمیں ہر حال میں ابو موسا کو رہا کروانا ہے بن حسین نے کہا تو یونس نے اس بات پر سر ہلا دیا وہ کوئی پاگل لگتا تھا اس کے بال بڑھے ہوئے تھے جو گرد کی وجہ سے آپس میں جڑے ہوئے تھے اس اس کے سے رال ٹپک رہی تھی اور لوگ کو دیکھ کر کسی قدر نفرت کا اظہار کر رہے تھے اس بڑا چلنے کا خیز تھا وہ دونوں ٹانگوں کو کھول کر ایسے چل رہا تھا کہ پہلے وہ ایک جھٹکے سے اپنا تمام وزن ایک ٹانگ پر ڈالتا اور پھر دوسری ٹانگ آگے بڑھا کر ایک جھٹکے سے تمام وزن اس پر ڈال دیتا وہ قید خانے کے سامنے سے گزر رہا تھا جب قید خانے کے دروازوں پر موجود ایک سپاہی نے اسے للکارا اسے دھتکارا اس نے جواب میں کچھ نہ کہا بلکہ حسرت کے ساتھ اس سپاہی کی طرف دیکھنے لگا اس وقت تمام جہان کی حسرت اس کے چہرے پر سمٹ آئی تھی یہ دیکھ کر اس سپاہی کو جس نے اسے دھتکارا تھا اس پاگل پر ترس آ گیا وہ اس پاگل کو لے کر قید خانے کے دروازے پر موجود چوکی میں آ گیا کیا نام ہے تمہارا سپاہی نے ہمدردانہ لہجے میں پاگل سے پوچھا میں نہیں بتاؤں گا تم مجھے مارو گے پاگل نے ایک دم خوفزدہ ہو کر کہا نہیں میں تمہیں نہیں ماروں گا تم تو بہت اچھے ہو سپاہی بولا میں اچھا ہوں پاگل نے حیرت سے کہا تم جھوٹ بولتے ہو سب لوگ کہتے ہیں کہ میں گندا ہوں سب لوگ جھوٹ بولتے ہیں تم تو بہت اچھے ہو مجھے اپنا نام بتاؤ سپاہی نے پاگل سے دوبارہ پوچھا میرا نام پاگل نے کچھ سوچتے ہوئے کہا وہ کچھ گھبرایا ہوا بھی لگ رہا تھا میرا نام پورس ہے پورس کھانا کھاؤ گے سپاہی نے پوچھا کھانے کا نام سن کر پورس کے چہرے پر روشنی دوڑ آئی اور اس نے منہ سے جواب دینے کے بجائے زور سے سر کو ہلا کر ہاں کہا تو سپاہی اٹھ کر بیرک سے باہر چلا گیا جب وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں کھانے کا سامان تھا جو اس نے پورس کے آگے رکھ دیا کھانا دیکھ کر پورس بالکل بے ڈھنگے انداز میں کھانے پر ٹوٹ پڑا اس کے انداز سے ایسا لگ رہا تھا کہ اس نے کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا ہے جب وہ کھانا کھا چکا تو وہ اپنی انگلیاں چاٹنے لگا اسے ایسا کرتے دیکھ کر سپاہی کو اس سے گھن آنے لگی لیکن وہ انسانی ہمدردی کے تحت کچھ بھی نہ بولا جب اس پاگل کو یقین ہو گیا کہ اب اس کی انگلیوں کے ساتھ کھانے کی کوئی چیز نہیں لگی رہ گئی تو اس نے انگلیاں چاٹنا بند کر دی اور اپنے میلے کچیلے کپڑوں سے اپنے ہاتھ صاف کر لیے یہ کون سی جگہ ہے پاگل نے احمقوں کی طرح سوال کیا یہ بخارا کا قید خانہ ہے سپاہی نے جواب دیا تو میں اس وقت بخارا میں ہوں لیکن مجھے تو سمرکند میں ہونا چاہیے تھا وہاں پر تاجر میرا انتظار کر رہے ہوں گے ہم نے وہاں تجارت کا سامان فروخت کرنا ہے وہ بے مقصد ہی بولے جا رہا تھا کیا تم مجھے سمرکند چھوڑنے چلو گے اس نے سپاہی سے پوچھا ہاں ہاں کیوں نہیں اس سپاہی نے پاگل کا دل رکھنے کے لیے کہا تم یہاں کیا کرتے ہو پاگل نے پھر سوال کیا میں اس قید خانے کا دروغہ ہوں اس سپاہی نے جواب دیا پھر وہ خود ہی بولا چلو آؤ تمہیں سمرکن چھوڑا ہوں اس کی یہ بات سن کر پاگل خوشی سے ناچنے لگا اور پھر سپاہی کے ساتھ چوکی سے باہر آ گیا سپاہی جو کہ قید خانے کا داروغہ تھا پاگل کے ساتھ چل پڑا اسے اس پاگل پر ترس آ رہا تھا کیونکہ اس نے پہلی دفعہ اتنے وجیح نوجوان کو اس حالت میں دیکھا تھا پاگل دروغہ کو مختلف گلیوں سے گزار گزارتا ہوا ایک مکان کے سامنے جا رکا میرے ساتھ اندر چلو گے پاگل نے کہا تو دروغہ نے سر ہلا دیا اور اس کے ساتھ مکان کے اندر داخل ہو گیا جو ہی وہ دونوں مکان میں داخل ہوئے کسی نے دروازہ اندر سے بند کر دیا دروگا حیران ہو کر مڑا اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرتا ایک تلوار اس کے شہرت کے ساتھ لگ چکی تھی خاموشی سے بیٹھ جاؤ اور اپنے ہاتھ سر سے اوپر کر لو اسی پاگل کی آواز آئی یہ سب کیا ہے دروگا نے حیرت سے کہا تمہیں جو کہا جا رہا ہے وہی کرو پاگل نے پھر کہا تو دروگا گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گیا اور اس نے اپنے ہاتھ اپنے سر سے اوپر کر لیے یونس تم اندر سے رسی ڈھونڈ کر لاؤ پاگل نے کہا جو کہ دراصل زرار بن حسین تھا اور اب تک وہ اپنی تلوار نکال کر دروگا کی گردن پر رکھے ہوئے تھا اس نے بڑی مہارت سے اداکاری کی تھی اسے دیکھ کر یہ نہیں لگتا تھا کہ وہ اداکاری کر رہا ہے کچھ دیر کے بعد یونس اندر سے رسی لے آیا اور دونوں نے مل کر دروا کے ہاتھ اور پاؤں باندھ دیے تم نے میرے ساتھ اچھا سلوک کیا تھا زرار بن حسین نے ہنستے ہوئے کہا اگرچہ میں پاگل نہیں تھا لیکن تم نے مجھے پاگل سمجھ کر میرے ساتھ بہترین سلوک کیا تھا اس لیے ہم بھی تمہارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کریں گے تم کیا چاہتے ہو دروگا نے پوچھا ہم صرف تمہاری مدد چاہتے ہیں یونس نے کہا لیکن یہ مدد حاصل کرنے کا کون سا طریقہ ہے دروگا بولا جو کام ہم تم سے لینا چاہتے ہیں اس کا سب سے آسان طریقہ یہی تھا زرار بولا قید خانے کے خاص حصے میں ہمارا ایک ساتھی قید ہے اس کا نام ابو موسا ہے ہم اسے آزاد کروانا چاہتے ہیں تم اس سلسلے میں ہماری مدد کرو گے ذرا بن حسین نے کہا اور اگر تم نے ہماری مدد نہ کی تو نتائج کی ذمہ داری تم پر ہی ہوگی لیکن میں یہ کام نہیں کر سکتا دروگا بولا اگر میں پکڑا گیا تو میرے ساتھ بہت برا سلوک کیا جائے گا تم پر کوئی گرفت نہیں کر سکے گا ہم تمہاری حفاظت کی ذمہ داری لیتے ہیں اور یاد رکھو اگر تم نے ہمارا کام نہ کیا تو ہم تمہارے خاندان کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لے سکتے زرار بن حسین نے کہا تو دروغہ کسی قدر خوفزدہ ہو گیا کچھ دیر کمرے میں خاموشی رہی پھر زرار بن حسین نے جیب سے ایک خط نکال کر دروغہ کی آنکھوں کے سامنے کر دیا اور اسے پڑھنے کو کہا دروگہ نے خط پڑھا تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی یہ خط تو محترم پورناس کی طرف سے ہے اور نیچے دستخط بھی انہی کے کے ہیں ہیں تو کیا وہ تم لوگوں ساتھ ملے ہوئے نے پوچھا تمہیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے زرار بن حسین نے جواب دیا اس خط میں جو زرار نے دروغہ کو دکھایا تھا پورناس کی طرف سے دروغہ کے لیے یہ حکم تھا کہ وہ ابو موسا کو خفیہ طریقے سے بھگا کر زرار بن حسین کے حوالے کر دے لیکن یاد رکھو ان تمام باتوں کی کسی کو خبر ہوئی تو تم اپنے خاندان کو محفوظ نہیں پاؤ گے ذرائع بن حسین نے انداز میں کہا تو دروغہ مزید خوفزدہ ہو گیا اس کے بعد نے دروغہ کو کھول دیا اور پورناس کا خط اس کی جیب میں ڈالتے ہوئے بولا یہ خط تمہاری بے گناہی کے ثبوت کے طور پر تمہارے پاس رہے گا اس طرح تم بے قصور رہو گے اور تمام بات تمام الزام پورناس پر آئے گا اور تم لوگ کبھی بھی پورناس تک نہیں پہنچ سکتے یاد رکھو آج شام ہم اپنے ساتھی کا انتظار کریں گے شہر سے باہر مشرق میں پانچ دور یہ کہہ کر زرار اور یونس نے کو جانے دیا دروغہ کے جاتے ہی زرار اور یونس بھی اس عمارت سے چلے گئے یہ عمارت انہوں نے ایک دن پہلے ہی کرائے پر لی تھی اور اس سے ان کا مقصد پورا ہو چکا تھا اب انہیں اس کی ضرورت نہیں تھی بلکہ یہاں مزید رکنا ان لوگوں کے لیے خطرناک ہو سکتا تھا اس شام زرار بن حسین شہر سے باہر مشرق کی طرف پانچ فرلانگ دور دروگہ کا انتظار کر رہا تھا اسے امید نہیں تھی کہ دروگہ ابو موسا کو لے کر آئے گا لیکن اس کا اندازہ غلط نکلا اور اسے زیادہ انتظار نہ کرنا پڑا تھا جب دروگہ ابو موسا کو لے کر آ گیا دروگہ نے ابو موسا کو زرار کے حوالے کیا اور چلا گیا زرار حسین ابو موسا سے بغلگیر ہو گیا اور پھر دونوں وہاں سے شہر کے قریبی قصبے میں چلے آئے جہاں یونس ان کا انتظار کر رہا تھا اس نے ایک بگھی تیار کر رکھی تھی جس میں انہوں نے پورناس کو باندھ کر لٹایا ہوا تھا پورناس کو زرار اور ابو موسا شہر کے اندر والے مکان سے چند روز پہلے قصبے میں لے آئے تھے قصبے کے مکان میں پہنچ کر ابو موسا اور زرار بگھی میں بیٹھ گئے اور یونس نے کوچوان کی جگہ سنبھالی یہ پہلے سے طے شدہ تھا کہ اگر دروگا ابو موسا کو لے آتا ہے تو وہ فوراً ہی مرو کی طرف روانہ ہو جائیں گے اس مقصد کے لیے یونس نے بگھی پہلے سے ہی تیار کر رکھی تھی فوراً یونس نے بگھی چلا دی اور وہ مرو کے راستے پر روانہ ہو گئے شہر سے پندرہ فرلانگ دور جا کر یونس نے بگھی روکی وہاں ایک آدمی چار گھوڑوں کے ساتھ ان لوگوں کا انتظار کر رہا تھا یہ انتظام زرار بن حسین کا تھا اس نے اس آدمی کو پیسے دے کر گھوڑے خریدنے کو کہا تھا اور گھوڑے راستے میں ان تک پہنچانے کی علیحدہ اجرت دی تھی اس جگہ انہوں نے اتر کر پورناس کے پاؤں اور منہ کھول دیا اور چاروں ایک ایک گھوڑے پر سوار ہو کر مرو کی طرف روانہ ہو گئے جاتے ہوئے انہوں نے یہ بگی اس آدمی کو دے دی تھی جو ان کے لیے گھوڑے لایا تھا